جناب محمد بن ابو یحییٰ روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد نے بیان کیا کہ وہ اور ان کا ایک ساتھی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عیادت گئے پھر ہم ان کے ہاں سے نکلے تو ہمیں ہمارا ایک ساتھی ملا جو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جا رہا تھا چنانچہ ہم آ کر مسجد میں بیٹھ گئے تو ہمارا وہ ساتھی بھی آ گیا اس نے بتایا کہ اس نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ کئی سام جن ہوتے ہیں چنانچہ جو کوئی اپنے گھر میں کچھ دیکھے تو چاہیے کہ اسے تین بار متنبع کرے اگر وہ پھر نظر آئے تو مار ڈالے بلا شبہ وہ شیطان ہے سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو چھپن